کتاب نہیں کہتی صرف بخاری شریف میں موجود نہیں بلکہ ایران کی چھپی ہوئی کتاب شرح اللہ البلاغت النفیہ کے صفحہ دو سو پچیس پر موجود ہے سطر پانچویں پر موجود ہے کان رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کل پڑھایا کرتے تھے مجتدہ فی المرض حضور کو تکلیف زیادہ ہو گئی امرا با بکر نہیں سلیہ بناس نبی پاک نے فرمایا صدیق میرا پیارا رفیق میرے مسلح پر تو آ لوگوں کو نماز تو پڑھا اہل ایمان کو ہو کیا اس کی امامت میں کلام خود امام دو جہاں جس کو بنا جائے امام جناب محمد مستوال صدیق کو امام بنایا اپنے مسلح کے لیے منتخب فرمایا حضرت علی صدیق کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آیا احتجاج کی برشی شیعہ کی مشہور کتاب مطبوع نجف شف صفا سار ستر دوسری پر لکھا ہوا موجود ہے حضرت علی کے متعلق لکھا ہوا موجود ہے مقام و تح علیہ حضر حضرت مسجدہ وسل خلفا کی بکر حضرت علی اپنے گھر سے روانے ہوئے نماز کی تیاری کی مسجد میں حاضر ہوئے حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے آ کر نماز ادا کی حضرت علی نے علیحدہ مسجد نہیں بنائی علیحدہ جماعت نہیں کرائی اپنی مسجد میں علی ولی اللہ خلیفہ بلا فضل کی اذان نہیں کہلوائی دنیا کی کسی کتاب میں حوالہ نہ آج تک کسی نے دکھایا نہ کیا مت تک کوئی دکھائے گا دنیا کی کتاب میں نہیں ہے میں چونکہ آپ حضرات کو اتحاد کی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں میں چاہتا ہوں کہ زمین کے لوگ متحد ہو جائیں نہ شیعہ کی کتابوں میں ہے نہ سنی کی کتابوں میں ہے اپنی مسجد میں علی ولی اللہ ہر ہر بلا فضل کے اذان نہیں کہلوائی دنیا کی کسی کتاب میں حوالہ نہ آج تک کسی نے دکھایا نہ کیا مت تک کوئی دکھائے گا دنیا کی کتاب میں نہیں ہے میں چونکہ آپ حضرات کو اتحاد کی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں میں چاہتا ہوں کشمیر کے لوگ متحد ہو جائیں نہ شیعہ کی کتابوں میں ہے نہ سنی کی کتابوں میں ہے نہ پاکستان ہندوستان کی کتابوں میں ہے نہ عراق اور ایران کی کتابوں میں ہے اگر دنیا کا کوئی شیعہ مجھ سے ثابت کر دے کہ حضرت علی نے علیحدہ مسجد بنائی تھی علیحدہ جماعت کرائی تھی اپنی مسجد میں علی ولی اللہ خلیفہ بلا فاصل کی حضرت علی نے اذان کہلوائی تھی تو میں سنی مذہب چھوڑ دوں گا دنیا کا کوئی متحد نہیں دکھا سکتا باقی میں آپ حضرات کی خدمت میں لکھنؤ تعلیم حاصل کرنے کے بعد نجف اشرف کربلا مولا ایران کی کتابیں پڑھنے کے بعد حاضر ہوا ہوں یہ خواب والی باتیں میں بیان نہیں کر رہا تھا کیونکہ دین کی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں میں پاکستان پڑھتا رہا ہندوستان پڑھتا رہا دیوبند سے فارغ ہونے کے بعد لکھنؤ تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا لکھنؤ سے فارغ ہونے کے بعد نجف اشرف کیا کربلا ملا عراق کیا ایران کی کتابیں جا کر پڑھی ہیں جو مسئلہ میں ممبر پر بیان کروں گا دنیا کا کوئی متحد عالم اس کی ترتیب نہیں کر سکے گا نہ آج تک کسی نے کی نہ کیا مت تک ترتیب کرنے کی خدا کسی کو تو دے گا میں انگلینڈ میں پہلی دفعہ حاضر ہوا ہوں اگر یہاں کا کوئی متحد ثابت کر دے کہ حضرت علی المرزا شیر خدا نے علی ولی اللہ خلیفہ بلا فاضل کی اذان کہلوائی تھی تو میں سنی مذہب چھوڑ دوں گا یہ میرا اعلان ہے آپ کسی متحد بلائیں بڑے بڑے علماء یہاں آتے ہیں بڑے بڑے مجتہد بھی یہاں موجود ہوں گے یا ایران کا کوئی مجتہد بلوائیں خرچہ میں دوں گا وہ کتاب بھی ساتھ لائے حوالہ دکھائے فرقہ وارانہ تقریر وہی کرتے ہیں جو نئی اذان بناتے ہیں ہماری اذان تو وہی ہے جو پاک پیغمبر نے کہ کے حضرت بلال نے کہی تھی بلال کی اذان میں نہ علی الولی اللہ کا ٹکڑا تھا نہ سید اسلام کا ٹکڑا تھا دنیا کا کوئی عالم ثابت نہیں کر سکتا ہم محمدی ہیں آپ حضرات بھی کچھ وقت دیں بہت کو سوچیں میں چاہتا ہوں امت نبی کی کلمہ نبی کا فیصلہ نبی کا چلے صدیق نے ہم کو مربع نہیں دیا صدیق نے چالیس ہزار درہم پاک پیغمبر کو دیے تھے نبی کی رفاقت کے لیے سب کچھ قربان کیا میں حضرت علی کا غلام ہوں علی کے غلام غلاموں کا غلام ہوں حضرت علی میرے رہنما حضرت علی میرے مقتدا حضرت علی میرے پیشوا حضرت علی نے نبی سے روٹی لی نبی سے کپڑا لیا نبی سے مکان لیا نبی سے سیدہ فاطمہ کا رشتہ لیا صدیق وہ ہے جنہوں نے یہ سب کچھ نبی کو دیا نبی سے لیتے رہے صدیق نبی کو دیتے رہے تو دنیا کا کوئی آدمی انکار نہیں کر سکے علی پر نبی کا احسان ہے کہ سیدت النساء فاطمہ الزہرا کا رشتہ دیا نبی پر صدیق کا احسان ہے کہ مخدوم کائنات طیبہ طاہرہ سات برس کی تھیں حضور سے نکاح کر دیا نو برس کی ہوئی حضور سے شادی کر دی پاک پیغمبر حق ماہ دینے کا ارادہ کر رہے ہیں ابو بکر صدیق رو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اور میرا مال آپ پر قربان حق مہر میں خود ادا کروں ہجرت والی رات چالیس ہزار درہم ہم نبوت میں پیش کیے سواری کے لیے دو اونٹنیاں دیں جہاں اونٹیاں موجود نہیں تھیں پانچ پیغمبر کو اپنے کندھے پر بٹھا کر غار پہنچایا اللہ کی قسم ہے صرف پہنچایا نہیں اس دن سے پہنچانے کے لیے گیا آج تک واپس نہیں آیا ان سے بعد رسول اللہ اسی سندوں کے ساتھ حضرت علی سے مروی ہے کہ خیر الناس باد رسول اللہ ابو بکر سما عمر میرے پیارے عزیزوں صدیق کے ہاتھ پر ان لوگوں نے بیعت کی تھی جن لوگوں نے پاک محمد کے ہاتھ پر بیعت کی تھی یہ الفاظ یاد رکھ لو جن مہاجرین انصار نے پاک محمد کے ہاتھ پر بیعت کی تھی ان مہاجرین انصار نے صدیق کی خلافت کی بیعت صدیق کے ہاتھ پر کی تھی جن ہاتھوں نے اللہ کے قرآن کو لکھا ہے وہ مہاجرین انصار کے ہاتھ صدیق کے ہاتھ پر آئے اگر یہ ہاتھ سچے ہیں تو سب کچھ سچا ہے یہ ہاتھ جھوٹے ہیں تو سب کچھ جھوٹا ہے کہتا ہے کہ محمد خدا کے رسول تھے کون کہتا ہے کہ قرآن خدا کی کتاب ہے قرآن کی قرآنیت کے عینی گواہ صحابہ نبی کی نبوت کے عینی گواہ صحابہ علی کے نکاح کے گواہ صحابہ صحابہ سچے سب کچھ سچا صحابہ جھوٹے مسلمان کا دین سارا جھوٹا اسی عالم کو لا جو ثابت کر کے دکھائے کون کہتا ہے کہ محمد خدا کے رسول تھے کون کہتا ہے کہ قرآن خدا کی کتاب ہے یہ قرآن اللہ کی لارب کتاب جو زمین کے خطوں پر موجود ہے عرب عجم میں موجود ہے یہ خدا نے لکھ کر نہیں دی مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر نہیں دی یہ کتاب ہے صحابہ کی ہم نے نبی پاک کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا قرآن پڑھتے نبی نہیں دیکھا حج کرتے نہیں دیکھا طواف کرتے نہیں دیکھا جہاد کرتے نہیں دیکھا پاک پیغمبر کو نبوت کا دعویٰ کرتے صحابہ نے دیکھا حج کرتے صحابہ نے دیکھا طواف کرتے صحابہ نے دیکھا جہاد کرتے صحابہ نے دیکھا قرآن پڑھتے صحابہ نے دیکھا یہ ہے نبوت کے واقعے کے گواہ یہ ہے نبوت کے موقع کے گواہ یہ ہے نبوت کے عینی گواہ یہ ہے علی کے نکاح کے گواہ کہتا ہے کہ علی المرتضا کا نکاح سیدت النساء فاطمہ زہرا سے ہوا تھا موقع کے گواہ کوئی پیش کرے کش الکما مطبوع ایران صفحہ ایک سو چار ستر پانچویں پر موجود ہے شیعہ لکھ رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا اللہ چل جی جا یا رسول اللہ میں کہاں جاؤں جلاد رحمت اللہ عالمین نے فرمایا جلدی جلدی جا علی ابا بکر عمر و عثمان ابو بکر عمر کو بلاؤ عثمان علی کو بلاؤ طلحہ زبیر کو بلاؤ چندن سالوں کو بلاؤ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ خیر تو ہے ہم کو جلدی جلدی بلوایا جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق میرا پیارا رفیق امر علی ربی فاطمہ تمل علیل مجھے اللہ کا حکم آیا میں فاطمہ اللہ کا نکاح علی المرتضا سے کروں میں نے تم کو جلدی جلدی بلوایا انی اشہد کملی کا ضبط فاطمہ تمن علیل میں تم کو گواہ بناتا ہوں میری فاطمہ اللہ اور علی المرتضا کے نکاح کے گواہ تم بنو یہ صحابہ نبی کی نبوت کے گواہ یہ صدیق فاروق غنی علی کے نکاح کے گواہ اگر یہ عینی گواہ سچے سب کچھ سچا عینی گواہ جھوٹے سب کچھ جھوٹا میرے عزیزوں شاید یہ الفاظ آپ حضرات نے نہ سنے ہوں تو جن لوگوں نے صحابہ کو چھوڑا وہ قرآن تک کو چھوڑ گئے یہ دشمنان صحابہ کی کتاب آپ حضرات کے سامنے لایا ہوں اور کتابیں تو میں نہیں لا سکا فون تو پاکستان کیا تھا کہ میری کتابیں بھیج دو خدا جانے ان میں بھیجی ہیں یا نہیں بھیجی میری موجودگی تک یہاں پہنچیں گی یا نہیں پہنچیں گی یہ کتاب میں مشائق عرب کو دکھانے کے لیے ساتھ لایا تھا یہ خمینی کی جماعت نے لکھی ہے یہ کتاب لجا فشرا میں لکھی گئی اور ایران میں چھپی ہے اس کے پہلے صفحے پر صاحب کتاب نے لکھ دیا ہے کہ سمیت ہوں فصل خطاب اس کتاب کا نام میں رکھ رہا ہوں فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب اس میں ثابت کروں گا کہ قرآن میں تحریف تبدل تغیر کمی بیجی ہو گئی ہے یہ موجودہ قرآن اصلی قرآن نہیں ہے باقی آپ حضرات کے علماء یہاں ہوں گے بڑے بڑے مشائق اور بزرگان دین ہیں یہاں بھی علماء کرام تشریف لائے ہیں اگر تسلی نہ ہو اعتماد مجھ پر نہ ہو تو اپنے علماء سے یہ کتاب خود پڑھوا لو اس کتاب کے صفا بتیس سفر ستر تیسری پر لکھ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے یہ وہ قرآن نہیں جو خدا نے جناب محمد الرسول اللہ پر نازل کیا تھا بل بدرا و سیدا بھی ہے بھلو کے سال ہو بلکہ اس میں تبدل تغجر کر دیا گیا ہے کمی بیشی کر دی گئی ہے ہم تو مظلوم ہیں ہے کوئی دوست کہے یہ کیسا مولوی تھا اس نے یہ بات لوگوں کو کیوں بتا دی ہے کہ قرآن کے خلاف کتاب لکھی گئی ہے یہ تو بتانے والی بات تو نہیں تھی بعض آدمی ہیں جو دنیا کی طرف زیادہ متوجہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ مظلوم مولوی جو آیا تھا اس نے مسلمانوں کو یہ بات کیوں بتا دی ہے کہ قرآن پر لوگوں نے حملہ کر دیا ہے یہ ایران میں کتاب چھپی شیعہ اس کتاب کے لکھنے والے ہیں چھاپنے والے ہیں یہ شیعہ مذہب کا یہ عقیدہ ہے کہ ان القرآن الذي السلام الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبا تاجر الواجہ جو قرآن جبریل نبی کے پاس رہے تھے اس کی سترہ رہتی تھی موجودہ قرآن کی چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیا تھا سیاہ کا عقیدہ کہ دو تہائی قرآن گم ہو گیا ہے یہ موجودہ قرآن پورا قرآن نہیں اصلی قرآن نہیں صحابہ کو چھوڑا قرآن کو چھوڑنا پڑا اور اس کتاب کے اندر دلائل انہوں نے لکھے ہیں یہ چار سو صفحے کی کتاب ہے جو آپ حضرات کے سامنے ہے اول سے لے کر آخر تک اس نے اس کتاب میں یہ دلائل لکھے ہیں کہ یہ موجودہ قرآن اصلی قرآن پورا قرآن سچا قرآن نہیں ہو سکتا اصل القرآن علی کا تھا اس کتاب کے صفحہ ایک سو اکیس پر لکھتے ہیں قال ع امیر المن علیہ السلام قرآن المخصوص بنفسی بعد وفات رسول اللہ حضرت علی علیہ السلام نے نبی کی وفات کے بعد قرآن جمع کیا تھا وار القوم قوم قوم پر حضرت علی نے اس قرآن کو پیش کیا تھا فعار ہو لوگوں نے وہ قرآن نہ لیا اس قرآن سے اراض کیا فہج ان آج حضرت علی نے وہ قرآن چھپا لیا وقان قان الدی علیہ السلام یا سہو امام امام قسائر خسائس سماما و خزائن النبوا وہ قرآن اماموں کے پاس رہا امامت کی اور چیزوں کی طرح وہ ہوا اند الحجہ وہ علی والا اصلی قرآن پورا قرآن اب امام مادی کے پاس ہے اللہ سے بعد الہور ہی جب امام مادی سیر ہوں گے اس قرآن کو ظاہر کریں گے وہ اور ہم بے ہی اس قرآن کے پڑھنے کا حکم دیں گے وہ ہوا مخالف الحاظ القرآن موجود وہ قرآن موجودہ قرآن کے مخالف ہے یہ ہے فرقہ وارانہ مذہب یہ ہے فرقہ وارانہ کتاب یہ ہے دل آزاری کا پروگرام ہم مظلوم تو کہتے ہیں ہمارا خدا بھی سچا مصطفیٰ بھی سچا مرتض بھی سچا اللہ کا قرآن بھی سچا حدیث بھی سچی حضور کی جماعت بھی سچی حضور کا گھرانہ بھی سچا صدیق والا قرآن بھی یہی ہے علی والا قرآن بھی یہی ہے جو ہمارے گھروں میں ہمارے مساجد میں موجود ہے ہمارے بچے پر ہے آپ حضرات باوجود اس بات کے کہ ہائی تعلیم کے مالک ہوں گے لیکن آج ہاں تک آپ کے معلومات میں یہ بات نہیں تھی کہ لوگوں نے ہمارے قرآن پر حملہ کر دیا ہے نبی کے خاندان پر حملہ کر دیا ہے پاک پیغمبر کی تین بیٹیوں کا باپ اور بنا دیا کہ یہ مصطفیٰ کی نہیں تھی اور علامہ باقر مدلسی شیعہ نے حق الیقین کے سفا تین سو سینتالیس سطر پہلی پر لکھا ہے کہ کیوں قائم ماں ظاہر سبب ماں مہدی آئیں گے شرا زندہ کلا ام المومنین عائشہ کو زندہ کریں گے تا پر وہ حد بے زنا تا کہ بی عائشہ پر کوڑے مارے اب اس تکلیف کا کیا علاج ہے آپ حضرات مجھے مشورہ دیں یہ لوگ جو ہمارے قرآن پر حملہ کر رہے ہیں نبی کے خاندار پر حملہ کر رہے ہیں اور کتابیں چھپ رہی ہیں حق یقین کے سفا تین سو پچپن پر لکھتے ہیں کہ ابو بکر عمر ہر دو کافر بودن ہر کے شرط دوست کافر اس ابو بکر عمر دونوں کافر تھے جو ان کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں وہ بھی کافر ہیں اب یہ سلسلہ کیسے بند ہوگا تہران کی ستر اسی لاکھ کی آبادی ہے جس میں تقریباً دس پندرہ لاکھ سنی بستے ہیں آج تک اہل سنت کو وہاں ایک مسجد بنانے کی اجازت نہیں مل سکی ایک مسجد بیچارے سنی مظلوم اہل سنت پاکستان کے سفارت خانے میں عید نماز اور جمعہ نماز جا کر پڑھتے تھے خمینی نے اپنی آمد کے بعد خمینی کے اقتدار کے بعد آل سنت کو روک دیا گیا ہے کہ تم کو وہاں بھی جمعہ نماز اور عید نماز پڑھنے کی اجازت نہیں یہ ہم فرقہ ورانہ بات کر رہے ہیں ہم تو مظلوم ہیں ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے ہمارے قرآن پر حملہ آپ حضرات کو پتہ بھی نہیں آپ ہماری جماعت کے بزرگ ہیں مخلص ترین لوگ ہیں کروڑوں روپے خرچ کر کے آپ مسجد بنا رہے ہیں لیکن مظلوم بھائیوں نے جو وہاں فن جمع کیا تھا خمینی حکومت نے تہران میں وہ فنڈ بھی مسجد کا ضبط کر دیا ہے حالانکہ مسجد بنانا پاک پیغمبر کی سنت ہے جناب رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد بنائی تھی حضور نے مسجد بنانے کا فرمایا تھا من بنا للہ مسجد البل اللہ لہو بیت اللہ جناب رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بچن بلائے گا اللہ پاک اس کا گھر بہش میں تیار کریں گے میں آپ حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انگلینڈ میں آپ حضرات نے لاکھ روپے خرچ کر کے یہ صرف مسجد نہیں بنائی بلکہ اپنا گھر آپ حضرات نے بہش میں تیار کیا ہے آپ حضرات کو مبارک ہو حضور نے بنائی تھی حضور نے بنانے کا فرمایا تھا لیکن بیچارے سنی کو وہاں مسجد بنانے تک کی اجازت نہیں یہ نوجوان کہتے ہیں خمینی اسلام لا رہا ہے یہ کیسا اسلام لا رہا ہے جس میں مسجد بنانے کی اجازت نہیں جس میں یہ شاد ہو کہ یہ قرآن سچا قرآن نہیں ہے اور خمینی نے اپنے دستور میں لکھ دیا ہے کہ ایران کا صدر شیعہ ہوگا جب وہ اسلام لا رہا ہے تو اس کو لکھنا چاہیے تھا ایران کا صدر مسلم ہوگا شیعہ کا کیا مانا آپ ذرا سوچیں ان کا لٹریچر یہاں آ رہا ہے آپ حضرات کے نوجوان متاثر ہو رہے ہیں مجھے یہ حضرات اس لیے لائے کہ یہ دین کا پیغام مسلمانوں تک پہنچا دو کہ خمینی کی حکومت قرآن کے خلاف نشر سات کر رہی ہے نبی کے خاندان کے خلاف نسلی شاد کر رہی ہے عبینی کی اقتدار میں تہران کے اندر مسلمانوں کو مسجد بنانے کی جانچ نہیں آئے دن مختلف ممالک میں حمینی کا وہ سفارت کا عملہ جو سفیر ہیں وہ سارے نشلیشاہ کر رہے ہیں منافرت پھیلا رہے ہیں کبھی پاکستان میں فساد کرا رہے ہیں کبھی عربستان میں فساد کرا رہے ہیں لوگ حج پر آتے ہیں وہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں خدا کے نعرے لگاتے ہیں لبیک کر کے پکارتے ہیں لیکن ایرانی شیعہ کہہ رہے ہیں اللہ واحد خمینی قائد اللہ واحد خمینی قائد یہ کیا ہے سوچیں اور ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ دین کے متعلق ہم مسلمان سوچیں ہم تجارت کے لیے پیدا نہیں ہوئے ملازمت کے لیے پیدا نہیں ہوئے انسان کی زندگی کا مقصد رضا الہی ہے انسان کی زندگی کا مقصد ذکر اللہ ہے انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے مومن کی تجارت بھی ہو ملازمت بھی ہو کھانا پینا بھی ہو لیکن مومن کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہو بچوں کو دین پڑھاؤ پاک پیغمبر کی آزاد کو اپناؤ نبی کی سنت کا پرچم اٹھاؤ دین کے لیے محنت فرماؤ یہ ہماری مشترکہ ڈیوٹی ہے کن تم خیر امت نخرجت الناس تامرون بالمعروف و تنہون المنکر میرے پیارے عزیزو یہ دنیا والی زندگی چند روزہ زندگی یہ آرسی زندگی یہ مستعار زندگی یہ بے وفا زندگی یہ ساٹھ ستر برس کی یہ چالیس پچاس برس کی قیامت کا دن ہوگا پچاس ہزار سال کا میدان قیامت کی زمین تابع کی ہوگی سورج سر پہ ہوگا کسی آدمی کو کمر تک پسینہ کسی کو گردن تک پسینہ کئی پسینے میں غرق ہوں گے میرے پیارے عزیزو اس پچاس سال والی زندگی کے لیے تو ہم دن رات محنت کر رہے ہیں قیامت کا دن ہے پچاس ہزار سال کا اس کے لیے بھی کوئی محنت کرنی چاہیے جناب رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان قیامت میں موت کو ذبح کر دیا جائے گا اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا کہ آج کے بعد نہ بہشتی پر موت آئے گی آج کے بعد نہ جہنمی پر موت آئے گی یہ پچاس ہزار سال کا دن ہے صرف قیامت والا بہشت اور جہنم کی زندگی آگے آئے گی جس کا خاتمہ نہیں ہوگا تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس زندگی میں اس بڑی زندگی کے لیے محنت کریں کوشش کریں انبیاء علیہ السلام نے دن رات محنت کی صحافت الرسول نے دین کے لیے محنت کی ہم کو بھی چاہیے کہ ہم تجارت اور ملازمت سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے دین کا پرچم اٹھائیں ہر آن و لمحہ دین کی کوشش کریں دنیاوی کاروبار میں رہیں خیال کریں دھیان رکھیں آسان تو نہیں ہو گئی اللہ پاک نے قرآن مقدس میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون میں نے انسانوں اور جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے یہ قرآن ہے اے ایمان والو مجھے زیادہ یاد رکھو زیادہ یاد کرو مذکر اللہ جروب چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے لیتے ہوئے مجھے یاد کرو مذکر اللہ کثیر اللہ الحر مجھے زیادہ یاد کرو تم کامیاب رہو گے ہماری کامیابی ذکر اللہ سے ہے اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا میرے بندے وہ ہیں عباد الرحمان وہ ہیں میرے وہ ہیں وہ ہیں جبھی کی سجیا جن کی رات سجے اور قیام میں گزرتی ہے ساری رات ذکر اللہ کرتے ہیں رکوع اور سجے میں گزارتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں میرے پیارے بلنے ہیں یہ قرآن کا لفظی ترجمہ ہے ہماری زندگی کا مقصد دین کی محنت ہے ہم اللہ کے دین کا پرچم اٹھائیں مساجد کو آباد کریں دین کی فکر کریں دین کی تبلیغ ترویج ہونی چاہیے یہ کفار کے رسم و رواج ہم کو نہیں اپنانے چاہیے بود باش میں نشست و برخاست میں عادات و عبادات میں معاملات میں پاک پیغمبر کی پیروی کرنی چاہیے یہ میں دیکھتا ہوں یہاں عورتیں ان کے سر ننگے ہیں پیر ننگے ہیں یہ ناخن پالش ہے یہ کیا یہ ناخن پالش لگانا تو حرام ہے نماز نہیں ہوتی پاکی نہیں ہوتی ناخن پالس لگانے سے بندہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ہم محمدی ہیں ہم کو نبی کے نقشے قدم پر چلنا چاہیے ہر باب میں پاک پیغمبر کی پیروی کرنی چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے لیے محنت کرنی چاہیے بیوی بچوں کو پاک پیغمبر کی مقدس تعلیم سے آگاہ کرنا چاہیے ہر آدمی یہ ڈیوٹی ہے کہ اپنے بچوں کو کہے وضو کے متعلق نماز کے متعلق عقیدے کے متعلق عمل کے متعلق ہم لوگوں کے خیر خواہ ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی بڑی عدالت میں سرخرو ہو جائے ہماری کسی سے دشمنی نہیں ہے ہم تمام فرقوں کے خیر خواہ ہیں تمام جماعتوں کے خیر خواہ ہیں اپنوں بیگانوں گانوں کے خیر خواہ ہیں ہم چاہتے ہیں کہ پاک پیغمبر کے دروازے پر آئیں ہماری نجات حضور کی اتباع میں ہے حضور کی پیروی میں ہے قرآن مقدس میں جو آیا کان القم فی رسول اللہ اس وط حضور کی ذات گرامی میں بہترین نمونہ ہے ہم کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنا چاہیے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو حضور کا سچا غلام بنائے پاک پیغمبر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے باقی کسی دوست نے اگر کوئی بات پوچھنی ہو تو دعا خیر کے بعد تقریر کے خاتمے کے بعد وہ اگر اصل حوالہ جات دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے اگر مجھے کوئی آدمی بات سمجھانا چاہے تو میں سمجھنے کے لیے بھی تیار ہوں مجھ سے کوئی بات کسی کو مرتباد کہنے کی ہم کو ضرورت نہیں اللہ تمام لوگوں کو زندہ کرے جہنم سے بچائے اللہ پاک پیغمبر کا سچا غلام بنائے ہمارا تو خیر خاہی کا پروگرام ہے بہرحال جو باتیں میں نے آپ حضرات کو بتائی ہیں یہ آگے اس کی آپ تبلیغ کریں اپنے بچوں تک یہ پیغام پہنچائیں کہ کیا ہو رہا ہے یہ اللہ کی بڑی عدالت میں آپ گواہی دیں گے کہ میں نے یہ باتیں آپ حضرات تک پہنچائی ہیں آپ شہادت دیں گے زور سے کہو اپنے بچوں تک بھی یہ پیغام پہنچاؤ گے اب خطیب محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله العظيم نبی نے بوئی کھیتی اور دیا صدیق نے پانی نبی نے بوئی کھیتی اور دیا صدیق نے پانی عمر نے پال کر اس کو بنایا ذریعہ سانی نبی نے بوئی کھیتی اور دیا صدیق نے پانی عمر نے پال کر اس کو بنایا ثانی ہوئی جب یو جبرا کی پیدا صفت اس میں تو لائی غیز میں کفار کو اس کی فراوانی دو چشمے منفدا بر چار گوہر دو چشمے منفدا بر چار گوہر ابو و عمر عثمان و حیدر خدا کے دوست یاران پیغمبر ابو و عمر عثمان و حیدر چراغ و مسجد و محراب و ممبر ابو و عمر عثمان و حیدر واجب الاحترام مہمان گرامی قدر حضرت علامہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید سنت ڈاٹ کام لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر درس قرآن و حدیث اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ فرق باطلا سے مناظرے اور بہت کچھ الا اللہ الا الله علامہ چونسوی جو ہیں وہ امام علیہ سنت مولانا عبد الشکور لکھ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 رضا الہی ہے میں کسی جماعت اور پارٹی کی دل دکھانے کے لیے نہیں آیا کسی گروہ فرقے اور جماعت پر فتوا لگانے کے لیے نہیں آیا میری جماعت تنظیم اہل سنت کی غرض و غایت یہ ہے کہ ہر گھر میں پاک پیغمبر کا فیصلہ فرمان شریعت اور سنت آئے جناب رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچانے کے لیے حاضر ہوا ہوں میرے عزیزوں تفرقہ مستقل اللہ کا عذاب ہے رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا جس قوم پر میں ناراض ہوتا ہوں یا آسمان سے پتھر برساتا ہوں یا زمین میں دھنس دیتا ہوں تیسرا عذاب فرمایا او یل بے سکم شیجا گروہ گروہ پھر کے جماعتیں بن جاتی ہیں میرے دوستوں میں آپ حضرات کو اتحاد اور اتفاق کی دعوت دینے کے لیے حاضر ہوا کہ بھائی بھائی بن کر پاک پیغمبر کے دروازے پر آؤ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر فیصلے پر گردن چکاؤ ہماری کامیابی ہماری نجات ہماری سرخ روئی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں ہے میں چاہتا یہ ہوں کہ ہر محمدی پاک پیغمبر کی سنت کا پرچم اٹھائے جناب رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس تعلیم کو اپنائے ہر گھر میں جناب رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ فرمان ارشاد آئے رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا وا تسمو بحب اللہ جمی ولا تفرقو اللہ کے دینی سلام والی رسی کو تھام لو تفرقہ نہ کرو وہ قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں جو انتشار کا شکار ہوتی ہیں میں تمام لوگوں کو ہمیشہ اتحاد و اتفاق کی دعوت دیتا ہوں باقی ہمارے اس دور میں چونکہ دینی تعلیم کی کمی ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فرقہ وارانہ تقریر ہو رہی ہے میرے پیارے عزیزوں فرقہ وارانہ تقریر وہ ہے جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس تعلیمات کے خلاف یہ اللہ کی توحید کو بیان کرنا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت کو بیان کرنا خلفائے راشدین کی خلافت کو بیان کرنا یہ فرقہ وارانہ تقریر نہیں ہے فرقہ وارانہ تقریر وہ ہے جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس تعلیم میں موجود نہ ہو توحید کا مسئلہ اسلام کا بنیادی مسئلہ ہے پہلا مسئلہ ہے جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کی خاطر تکالیف مصائب و علام برداشت کیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی امت کو تاکید فرمائی میرے کلمے پڑھنے والوں ہر قسم کی تکلیف برداشت کرنا لا تشرک باللہ بلا خدا کے ساتھ کسی کو نہ ملانا وین کو تلتا ہرکتا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا آگ میں جل جانا اللہ کی توحید کو نہ چھوڑنا یہ ایسا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہوگی ان اللہ لا یغفر ان یوشرا کبھی وہ ما دون سال کل میشا اللہ شرک کو معاف نہیں کریں گے اللہ کی عدالت میں شرک اور کفر کی معافی نہیں ہوگی رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا انہو یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ جنا جس نے شرک کیا اللہ نے مشرق پر جنت کو حرام کر دیا مشرق کافر کبھی بحث میں داخل نہیں ہوگا تو یہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واضح ارشادات ہیں خاتم نبوت کے متعلق قرآن مقدس میں اعلان ہے کہ پاک پیغمبر خاتم شیر ہیں جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا لا نبی آبادی خبردار میرے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا انا آخر لمبی آئے ون تم آخر الامم میں آخری نبی ہوں تم آخری امت ہو لمبی آیا آدم و آخر ہوں محمد پہلے نبی آدم تھے آخری نبی میں محمد ہوں جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قصر نبوت پورا ہو گیا میرے پیارے عزیزوں جب سورج کا طلوع ہو جاتا ہے تو چراغ کوئی نہیں جلاتا اللہ پاک نے فیصلہ کیا میرے پاک پیغمبر کی نبوت کا سورج طلوع کر چکا ہے اب نئی نبوت کے چراغ جلانے کی میری مخلوق کے لیے ضرورت نہیں ہے میرے پاس پیغمبر خاتم النبین ہیں جناب رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے کامل مکمل دین عطا کر دیا کہ بھی اللہ کل شہ ہر چیز کا بیان ہو گیا الم لکم دین اکم آتمن تو علیہ نعمتی اللہ کا دین پورا ہو گیا دین والی نعمت پوری ہو گئی اب ہماری جیب کی یہ نہیں کہ ہم دین کا مسئلہ بنائیں ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر جائیں لقد كان رسول اللہ رسول الله وقت محاصل حضور کی ذات گرامی میں بہترین نمونہ موجود حضور کارخانہ کائنات کے لیے نمونہ بن کے آئے سر چشمہ ہدایت بن کے آئے کل کل تم تو ہی بول اللہ فتح بےونی میرے پاس پیغمبر اپنی امت کو فرما دیجیے اگر خدا سے محبت ہے تو میری پیروی کرو پاک پیغمبر کے نقش قدم پر آؤ حضور کی اتباع کرو ہم غیروں کے دروازے پر نہ جائیں ٹھوکریں نہ کھائیں پاک پیغمبر کے دروازے پر آئیں اپنی بیماری کا علاج معالجہ سرکار مدینہ سے کرائیں دنیا کے مولویوں کے استاد مولوی پیروں کے استاد پیر جناب محمد مصطفیٰ کے استاد خدا ہیں مدنی کریم چودہ طبق کے سردار دونوں جہانوں کے سردار انبیاء رسول کے سردار نور بسر کے سردار کارخانے کائنات میں پاک پیغمبر جیسی ہستی نہ آج تک پیدا ہوئی نہ قیامت تک پیدا ہوگی میرا دین ہے جان محمد الرسول اللہ میرا دین ہے زبان محمد الرسول اللہ میرا دین ہے فرمان محمد الرسول اللہ میرا دین ہے پیان محمد الرسول اللہ کل تم تو بول اللہ حفتہ پیونی خدا سے محبت ہے تو میرے پیچھے آؤ ہماری نجات ہماری سرخروئی ہماری کامیابی ہماری فوج و فلاح پاک پیغمبر کی غلامی میرا دین ہے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں ہمیشہ لوگوں کو پاک پیغمبر کی سنت کی دعوت دیتا ہوں اور میرا نہ کوئی واز ہے نہ کوئی لمبی چوڑی تقریر ہے میں بازاری قصے اخباری کہانیاں سنانے کے لیے حاضر نہیں ہوا پاک پیغمبر کی شریعت اور سنت کا یہی پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں اور لوگوں کو ہر روز یہی دعوت دیتا ہوں کہ پاک پیغمبر کے دروازے پر آ جاؤ جس طرح سیلاب کے علاقوں میں اعلان ہوتے ہیں لوگوں سیلاب آ رہا ہے اپنی جان کو بچا جاؤ سامان کو بچا جاؤ میں ہر روز اعلان کرتا ہوں لوگوں بے دینی کا سیلاب آ رہا ہے بے حیائی کا سیلاب آ رہا ہے بے خیرتی کا سیلاب آ رہا ہے اگر بچنا چاہتے ہو تو پاک پیغمبر کے دروازے پر آ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے سوا ہماری کامیابی نجات اور سرخوئی نہیں ہو سکتی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت کی ہتر تولا ہو جائے گی سارے ٹولے جہنم میں جائیں گے ایک تولا بہشت میں جائے گا ماں علیہ وا صحابی جس راستے پر میں جا رہا ہوں میری جماعت جا رہی ہے یہ راستہ کا راستہ میری درخواست یہ ہے کہ آپ علماء کرام کی تقریریں بھی سنیں مشائق و بزرگاں دین آپ حضرات کے پاس آتے رہتے ہیں میں آپ حضرات کا خادم ہوں میری درخواست یہ ہے کہ آپ پاک پیغمبر کا دامن تھام لیں یہ فرا کے باطلا جتنی کوشش کر رہے ہیں یہ سارے کے سارے ناکام ہو جائیں گے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح فیصلہ ہے کہ سارے گروہ تباہ ہو جائیں گے ایک ٹولہ بہشت میں جائے گا ماں آنا و صحابی جس راستے پر میں جا رہا ہوں میری جماعت جا رہی ہے صحابی اس کو کہتے ہیں جو پاک پیغمبر کو دیکھ کر حضور کی تصدیق کرے یہ علمی باتیں بھی مسلمانوں کو یاد رکھنی چاہیے بیت عربی میں کہتے ہیں گھر کو آہل بیت کا لفظی معنی گھر والے مولوی کے اہل بیت مولوی کے گھر والے پیر کے اہل بیت پیر کے گھر والے امیر کے اہل بیت امیر کے گھر والے وزیر کے اہل بیت وزیر کے گھر والے صدر کے اہل بیت صدر کے گھر والے گورنر کے اہل بیت گورنر کے گھر والے نبی کے اہل بیت نبی کے گھر والے یہ نبی کی جماعت کا نام نہیں حضور کی جماعت کا نام ہے صحابہ صحابی اس کو کہتے ہیں جو پاک پیغمبر کو دیکھ کر نبی کی تصدیق کرے اپنا ہو یا بیگانا ہو سیدہ خدیجہ ام المومنی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ متحرہ حضور کی صحابیہ تھی سید عائشہ پاک پیغمبر کی صحابیہ تھیں حضور کی بیٹیاں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیاں سیدہ زینب سیدہ رقیہ سیدہ ام کلسوم سیدہ فاطمہ یہ پاک پیغمبر کی صحابیات تھی صدیق اکبر پاک پیغمبر کے صحابی تھے فاروق اعظم عثمان سنورین علی حیدر کرار یہ پاک پیغمبر کے صحابی تھے حضرت حسن حضرت حسین پاک پیغمبر کے شکار صحابہ میں سے تھے یہ وضاحت اس لیے میں نے کر دی تاکہ کسی کو شبو نہ ہو کہ کیا اہل بیت کی پیروی میں ہماری نجات نہیں ہے اگر ہم حضرت علی کے پیچھے جائیں تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے تو حضرت علی مہاجرین کی صاف اول میں موجود ہیں یہ پاک پیغمبر کے جلیل القدر صحابی ہیں حضرت علی کی محبت ہمارا دین ہے حضرت علی کی محبت ہمارا ایمان ہے ہم سنی ہیں جو صحابہ کو نہیں مانتے صدیق فاروق غنی کو وہ خارجی ہیں جو صحابی علی کو نہیں مانتے وہ بھی خارجی ہیں راضی ہیں مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں باقی عزیز نے اعلان کر دیا کسی نے اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو وہ اختتام کے بعد بڑی خوشی سے پوچھ سکتا ہے اگر ہم کو کوئی آدمی بات سمجھانا چاہے وہ بھی سمجھا سکتا ہے جو باتیں میں جانتا ہوں میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اگر مزید بڑا کوئی بات رہ جائے آپ اگر سمجھانا چاہیں تو تقریر کے بعد مجھے سمجھائیں میں سمجھنے کے لیے بھی تیار ہوں میں چاہتا یہ ہوں کہ ہم بھائی بھائی بن کر پاک پیغمبر کے سچے پکے غلام بن جائیں ملک میں فرقے بھی ہیں جماعتیں بھی ہیں گروہ بھی ہیں ہر جماعت دعوے دار ہے کہ ہم اللہ کی بڑی عدالت میں کامیاب ہوں گے میرا دعویٰ یہ ہے کہ کامیاب وہ انسان ہوگا جس کی سیرت و صورت پاک پیغمبر کی شریعت اور تعلیم کے مطابق ہوگی اس لیے میں آپ حضرات کو جناب رحمت اللہ عالمین کی مقدس تعلیم کی دعوت دے رہا ہوں میرا مشائق دیوبند بند سے تعلق ہے شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسینامہ صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ میرے استاد تھے دارالعلوم دیوبند نے انہوں نے مجھے بخاری شریف اور ترملی شریف پڑھائی اور وہ میرے پیر اور مرشد تھے مشائق دیوبند کا میں نے کلمہ نہیں پڑھا حضرت مدنی کے ہاتھ پر اس لیے میں نے ہاتھ رکھا تھا کہ ان کی ساری زندگی پاک پیغمبر کی سنت کے مطابق تھی بس ان کے مسائل پر پاک پیغمبر کی تصدیق اور مہر چکے ہیں اس لیے میرا تعلق مشائق کے دیوبند سے ہے کہ ان کے مسئلے اللہ کے قرآن میں موجود ہیں پاک پیغمبر کی حدیث اور فرمان میں موجود ہیں جو لوگ مشائق دیوبند سے نالا ہیں وہ اپنے رسم و رواج کی خاطر ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں مشائق دیوبند ہر نیکی کے قائل ہیں ہر نیک کے قائل ہیں انبیاء کے قائل ہیں اولیاء کے قائل ہیں علماء دیوبند انبیاء کے مورساد کے قائل ہیں اولیاء کی کرامات کے قائل ہیں علماء دیوبند تصوف کے قائل ہیں روحانیت کے قائل ہیں بیت کے قائل ہیں زندہ پیر کے قائل ہیں قبروں کی زیارت کے قائل ہیں صرف ایک لفظ ساتھ ملاتے ہیں کہ ہر کام پاک پیغمبر کی تعلیم شریعت اور سنت کے مطابق ہو ہوئی ایک لفظ ہے اس لفظ سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں میں آپ حضرات کا واقف نہیں ہوں آپ میرے واقف نہیں ہیں میری تقریر کے بعد شاید بعض حضرات ناراض ہوں وہ صرف کسی ایک لفظ کی خاطر ناراض ہوں گے اور کوئی میرا جملہ نہ ناراضگی کا ہوگا نہ دل آزاری کا ہوگا نہ دل دکھانے اور رنجانے کا کوئی پروگرام ہے پروگرام ہے پاک پیغمبر کی شریعت اور سنت کا باقی لوگ مجھے یہ کہیں کہ تم نبی کا دامن چھوڑ دو یہ چیز تو نہیں ہو سکتی یہ مسئلہ ضرور ہم بیان کریں گے مشائق نے مجھے یہی سبق پڑھایا ہے کہ پاپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑنا ہر مسئلہ ہم اسی طرح بیان کریں گے جس طرح کتاب اور سنت میں ہے جس طرح پاک پیغمبر اپنی جماعت کو پڑھا اور سکھاتے میں اکثر یہی تقریر کرتا ہوں اس وقت میرا تبلیغی دورہ یکم جنوری تک مسلسل بنا ہوا ہے اور بنا ہوا تھا مکہ مکرمہ میں حاضر ہوا تو حضرت مولانا شیخ عبد الحفیظ صاحب دامد پرکات ہوں گے یہ اہتمام انضام فرما کے مجھے حکم دیا اور خطیب اسلام حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں وہ سارا پروگرام ہم چھوڑ کر یہاں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میری مختصر گزارش یہی ہے کہ آپ حضرات تمام مسائل کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھ جائیں جتنے فرقے ہمارے خلاف ہیں وہ صرف اسی ایک لفظ کی خاطر خلاف ہیں لوگ چاہتے ہیں ہمارے رسم و رواج چلیں ہم چاہتے ہیں پاک پیغمبر کا فیصلہ فرمان شریعت اور سنت چلے توحید کا مسئلہ ہم اسی طرح بیان کریں گے جس طرح پاک پیغمبر سکھا گئے نعرہ وہی لگائیں گے جو حضور کی تقریر میں تھا سلا سلام اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح حضور پڑھا اور سکھا گئے آج بھی اگر دنیا کا کوئی آدمی دنیا کی کسی کتاب سے ثابت کر دے کہ پاک پیغمبر کی مسجد میں حضور کے سامنے حضرت بلال آزاد کے ساتھ سلاح سلام پڑھتے تھے تو میری سزا گولی ہے میرا خون آپ حضرات پر معاف ہے دنیا کی کتاب سے ایک حوالہ کر دیا جائے کسی کتاب میں نہیں نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ فقہ میں حتیٰ کے مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی کی کتاب سے اگر کوئی ثابت کر دے مولوی احمد رضا خان بریلوی لکھ جائے کہ حضرت بلال کی ازال میں صلاح سلام کا جملہ تھا تو آپ مجھے تختہ دار پر لٹکا دیں میرا خون آپ حضرات پر معاف ہے یہ مسجد میں میں اعلان کر رہا حوالہ کہیں نہیں لوگ فارغ نہیں دینی تعلیم کی کمی ہے مذہب ہے خواہش و خیال والا دل دماغ والا ہر آدمی اپنی خواہش کی پیروی کر رہا ہے اگر پاک پیغمبر کی مقدس تعلیم ہوتی تو انتشار نہ ہوتا یہ فرقہ بندی نہ ہوتی کتنی واضح بات ہے کہ ہم صلاح سلام کے قائل ہیں نبی کی ساتھ پر صلاح سلام پڑھنا ہمارا دین ہے صلاح سلام پڑھنا ہمارا ایمان ہے جو پاک پیغمبر کے صلاح سلام کا منکر و کافر بے ایمان خارج اسلام ہے لیکن صلاح سلام اسی طرح پڑھیں گے جس طرح حضور پڑھا اور سکھا گئے نماز میں پڑھتے ہیں ہم روز مرہ آپ حضرات کے معلومات السلام علیکم النبی بلکہ نبی کے بعد ولیوں پر بھی ہم سلام پڑھتے ہیں والا عباد اللہ صالحین تمام اولیاء مشائق و بزرگان دین صالحین پر بھی سلام ہو پھر پڑھتے ہیں اللہ مسل محمد نماز کے اندر ہم سلاد بھی پڑھ رہے ہیں سلام بھی پڑھ رہے ہیں لیکن اذان کے ساتھ نہیں پڑھتے کیا وجہ نماز میں اس لیے پڑھتے ہیں کہ پاک پیغمبر پڑھا گئے اذان کے ساتھ اس لیے نہیں پڑھتے کہ حضور نہیں سکھا گئے بلال کی اذان میں یہ جملہ نہیں تھا اور صحیح حدیث ہے حضور نے فرمایا بان علیہ با صحابی میرے راستے پر چلو صحابہ کے راستے پر چلو صحابہ نے جو کام نہیں کیا جناب کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا و سنت الخلفاء راشدین میرے راستے پر چلنا میرے خلفاء راشدین کے راستے پر چلنا لبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرت تو من بعدی بن بکر ابھی بکر عمر میرے بعد ابو بکر عمر کی پیروی کرنا نبی کا نبی کا فرمان ہمارے دور میں لوگ ابو بکر صدیق کے متعلق سوچ رہے ہیں کہ یہ کیسے تھے حضور نے تو ممبر پر فرمایا تھا لوگوں مول آحکل انتلاج اللہ وقت کا پھیلا مجھ پر کسی کا احسان نہیں ماہر کے سال کا بدلا دے چکا ہوں ماں خلا با بکر ابو بکر باقی رہ گئے لہو انتلاج جدل صدی کا مجھ پر احسان ہے چکا بھل اللہ بہا شومل کیا ماں ان کے احسان کا بدلہ میدان قیامت کے اندر ان کو خدا عطا کریں گے دوست نے کائنات نے چودہ طبق کے سردار دونوں جہانوں کے سردار نور و بشر کے سردار اولین آخرین کے سردار محبوب رب العالمین نے ممبر پر اعلان فرمایا بخاری شریف میں موجود ہے کہ مجھ پر کسی کا احسان نہیں میں ہر ایک کے احسان کا بدلہ دے چکا ہوں صرف صدیق باقی ہیں ان کے احسان کا بدلہ میدان قیامت میں ان کو خدا ادا کریں گے یہ تاریخ کی مجموع کہانی نہیں یہ صادق مصدوق نبی کا ارشاد گرامی ہے عام اللہ سے بھر مولا ماں کلی میں اول سینا ماں ہمت کس ملت راچو اب سانی اسلام خارو بدر قبر میرے پاک پیغمبر کا گھر کا ساتھی بر کا ساتھی باہر کا ساتھی شہر کا ساتھی غار کا ساتھی مزار کا ساتھی شان پو بکرو مر دیکھو کہ باد مرگ بھی مون کے رو روتا ہے وہ آج پیغمبر کے پاس ساری دنیا حضور کے روزے کی زیارت کے لیے ترسا رہی ہے لیکن میرے صدیق کی شان دیکھو کہ روزے والے مصطفیٰ کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں جن کا خمیر بھی حضور کے خمیر کے ساتھ مل گیا جس کو پیغمبر نے اپنی خلافت کے لیے منتخب فرمایا یہ الفاظ شاید آپ حضرات کے سنے ہوئے نہ ہوں صدیق نے اپنی خلافت کے لیے کوئی کوشش نہیں کی محنت نہیں کی دورہ نہیں کیا لوگوں کو منا سماجت نہیں کی تلوار سے نہ ڈرایا ہے نہ کسی کو دھمکایا ہے کہ مجھے خلیفہ بنانا صدیق تو تین دن ممبر پہ اعلان فرماتے رہے لوگوں کسی اور کو خلیفہ بناتے ہو تو میں صدیق راضی ہوں میرے پیارے علی مجمع عام میں کھڑے ہو کر فرماتے ہیں صدیق نبی تجھے افضل ترین عبادت کا امام بنا گئے اپنے مسلح کے لیے انتخاب فرما گئے ہمارے دین کے امام بھی تم ہو ہماری دنیا کی امام بھی تم ہو تین دن صدیق اعلان فرماتے رہے کسی اور کو بناتے ہو تو میں راضی ہوں ہر روز حضرت علی کہتے صدیق ہمارے دین کے امام بھی تم ہو دنیا کی امام بھی تم ہو پاک پیغمبر تم کو اپنے مسلح کے لیے منتخب فرما گئے باقی یہ مسئلہ صرف میں نہیں کہتا صرف میری